فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بس آپ اے نبی جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے تمام اعمال کے دیکھنے والے ہیں دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ چھکنا ورنہ تمہیں بھی آگ کا لوکا لگ جائے گا اور اللہ کے سوا اور تمہارے مددگار نہ کھڑے ہو سکیں گے اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں یہ ہے نصیحت نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اے نبی آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے استقامت اور سیدھی راہ پر دوام ہمیش کی اور ثابت قدمی کی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کر رہے ہیں یہی سب سے بڑی چیز ہے ساتھ ہی سرکشی سے روکتے ہیں کیونکہ یہی تباہ کرنے والی چیز ہے گو کسی مشرق ہی پر کی گئی ہو پروردگار بندوں کے عمل سے آگاہ ہیں مداحنت اور دین کے کاموں میں سستی نہ کرو شرک کی طرف نہ جھکو مشرقین کے اعمال پر رضامندی کا اظہار نہ کرو ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی ظالموں کی طرف داری ان کے ظلم پر مدد ہے یہ ہرگز نہ کرو اگر ایسا کیا تو کون ہے جو تم سے اللہ کا عذاب ہٹائے اور کون ہے جو اس سے تمہیں بچائے نماز قائم کرنا گناہوں کا کفارہ ہے تفسیر ابن جری طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایتیں کہتے ہیں دن کے دونوں سرے سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے قطادہ و ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے سرے سے مراد صبح کی نماز اور دوسرے سرے سے مراد ظہر و اثر کی نماز رات کی گھڑیوں سے مراد عشاء کی نماز اور بقول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ مغرب و عشاء کی نیکیوں کا کرنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے سنن ابی داود نی سنن ترمیدی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری مسلم و سنن نبی داود میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مستد احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا وضو کیا پھر فرمایا میرے اسی وضو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے پھر رسول اللہ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کے صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر یہ سوتا ہے لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمیدی وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا لوگوں نے کہا ہرگز نہیں رسول اللہ نے فرمایا بس یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچوں نمازیں اور جمعہ اور رمضان رمضان تک کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے مسرد احمد میں ہے ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر رسول اللہ سے اپنی اس گناہ کی ندامت ظاہر کی اس پر یہ آیت اتری اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے رسول اللہ نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے صحیح مسلم نے زبی داؤد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا ہاں جمع نہیں کیا یعنی ہم بستری نہیں کی اب میں حاضر ہوں جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا رسول اللہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ چلا گیا عمر رضی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا تو اچھا تھا رسول اللہ برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے پھر فرمایا اسے واپس بلا لاؤ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اس پر معاد رضی اللہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ اسی کے لیے ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے ابن جریر میں ہے کہ وہ عورت مجھ سے ایک درہم کی کھجوریں خریدنے آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اندر کوٹری میں اس سے بہت اچھی کھجوریں ہیں وہ اندر گئی میں نے بھی اندر جا کر اسے چوم لیا پھر وہ عمر رضی اللہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے نفس پر پردہ ڈالے رہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا لیکن ابو یوسف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں نے جا کر رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے ایک غازی مرد کی اس کی غیر حاضری میں ایسی خیانت کی میں نے تو یہ سن کر اپنے تئیں جہنمی سمجھ لیا اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش کہ میرا اسلام اس کے بعد کا ہوتا رسول اللہ نے ذرا سی دیر اپنی گردن جھکا لی اسی وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کی مقرر کردہ حد مجھ پر جاری کیجیے ایک دو دفعہ اس نے یہ کہا لیکن رسول اللہ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا جب نماز کھڑی ہوئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں رسول اللہ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس نے کہا ہاں رسول اللہ نے فرمایا بس تو تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا خبردار اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ پڑ کر کر اسے جھنجوڑا تو تمام خشک پتے جھڑ گئے پھر فرمایا ابو عثمان تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا میں نے کہا ہاں ارشاد ہو فرمایا اسی طرح میرے ساتھ رسول اللہ نے کیا پھر فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کر کے پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک شاخ کے پتے جھڑ گئے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی مسد احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دے اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی خواہش ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے ایک ہونے کی اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہو انہوں نے کہا ہاں تو رسول اللہ نے فرمایا بس یہ ان سب پر اور غالب رہے گی سامعین کسی کو ان احادیث سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کے کام پسند ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فلفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو توبہ کرے اپنے مولا کو منائے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرے واللہ عالم